سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی پھر اس کو یاد کیا یہاں تک کہ اس کو آگے پہنچا دیا کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو حدیث پہنچائی جاتی ہے وہ سننے والوں سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں حدیث نمبر دو سو اکیاسی مسند احمد